www.attableek.com The Reviver of Iman إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور پیارے بھائی ہوتا شاہ نے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نوازا کرتے ہیں بلکہ نعمتوں سے یوں کہا کہ نعمتوں سے تم کو ڈانپ دیا ہے ہاں، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے پوری پوری نعمت کر کے وہ وہ دین دیا گیا ہے ہم کو اس لیے اس نعمت کی شکر گزاری ہمارے ذمے ہے نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے مسا علیہ السلام سے فرمایا موسا ہم نے آپ کو نبوت کے لیے اپنے بندوں میں سے چنا ہے پیغمبر بنانے کے لیے ہم نے آپ کو چنا اس لیے جو باتیں ہماری طرف سے آ رہے جو پیغام ہاں اس کو سنبھالیے اور شکر گزاروں میں سے رہیے یہ ہدایات اللہ تعالی نبیوں کو دے رہے ہیں کہ شکر گزار بنو شکر یہ بندوں کی ایک صفت ہے کہ جب نعمتیں آئیں تو اپنے آپ کو شکر گزار بناویں شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمت کی حفاظت بھی ہوگی جس نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ناشکری ہوتی ہے تو وہ نعمت ہٹا لی جاتی ہے تو نعمت کی شکر گزاری یہ بندوں کے ذمے کی ہے اور انبیاء کرام علی مصلاۃ وسلام سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ شکر گزار رہے ہیں الشاکرین کہ نعمت کی بھی قدر کرو نعمت دینے والے کی بھی قدر کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات اور اللہ سے مانگی ہے وہ یہ مانگی کہ اللہ جب مجھے تو, تو مجھے کوئی پسندیدہ چیز دے دے تو کبھی میرا کام پورا نہیں ہوا ابھی میری حاجت پوری نہیں ہوئی اگر جب مجھے وہ چیز پسندیدہ تھی وہ مجھے ملی مگر ابھی ایک بات اور باقی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وما رزق مما و حب فجول ولی فی فیما تو یہ تعلیم ہے یہ تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں ہاں۔ اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے کہ ہم کو دعائیں سکھائی دعائیں پہنچائی کہ یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا اس طرح حکام پہنچائے طریقے پہنچائے ایسے یہ بھی تو یہ دعا مانگی ما رزقتني مما و حب فج قوتي فج فيما تحب اے اللہ جو چیز مجھے پسند تھی وہ تو آپ دے چکے مگر ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا اب آگے میری حاجت اور ہے کہ جو پسندیدہ چیز آپ نے مجھ کو میرے دی ہے میری التجا یہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز تیری پسندیدہ طریقے میں استعمال ہو جاوے یہ بھی کر دے وہ ہے چیز تیری مرضیات میں استعمال ہو تیری نامرضیات میں استعمال نہ ہو وہ رضب تنی پسندیدہ چیز میں تو وہ تیرے پسندیدہ طریقوں میں یہ نعمت خرچ ہو جاوے یہ نعمت مجھے تقویت پہنچاوے یہ بھی میری حجت ہے اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو کام دیا ہے ایک نعمت ہو گئی اب اس کام میں اور مدد چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بنے ہم اس کے حق ادا کرنے والے بنے وہ کسی سطح پر بھی پہنچ کر کے اس کو آخری نہ سمجھے اللہ مزید فضید اللہ مزید فضید حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ولا بلّا کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے اس کا تو حریص بن اس کا لالچی بن اس کے پیچھے پڑ یہ سکھایا تو ظاہر بات ہے کہ نفع دینے والی چیز دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس سے بڑھ کر نفع دینے والی چیز کوئی نہیں ہو سکتی اب یہ سکھایا کہ یہ نفع دینے والی چیز تو فرمایا احرس علامہ نفا ہو بندہ خدا جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے تو اس کا حریص بن تو اس کا لالچی بن تو اس کے پیچھے پڑ جا بڑی مبارک تعلیم ہے یہ کمال پیدا کرنے کے لیے تکمیل پیدا کرنے کے لیے اور تقسیرات اور قصور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سلام ولا کہ جو چیز تو اس کو نفع دینے والی ہو ہاں تو اس کا تو حریص بن اس کی ہرس کر اور اللہ سے مدد مانگ اللہ سے اللہ سے مدد مانگ عاجز نہ بن ہار کے بیٹھ جائے کہ نہیں بلکہ اللہ سے مدد مانگ تاکہ یہ نعمت اور بڑھتی رہے اور کوئی بات خلاف توقع پیش آئے تو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی پریشان نہیں ہونا تو یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں جو آدمی حریص بنے اس کے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے اس لیے ہفتہ شاہ نے طلب کی باتیں بھی بتائی ہاں کہ تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا ہاں, ہاں۔ طلب کے طلب بھی کہ سچی طلب کے طلب کے ساتھ ہاں دین کو لینا ہے تو دین ہے کیا چیز مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے دین کیا ہے کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے دین میں بہت سارے اعمال ہیں جی ہاں آنکھوں سے متعلق بھی کانوں کے متعلق بھی اعضاء جوارے سے متعلق بھی مال سے متعلق بھی دل سے متعلق بھی اجتماعی انفرادی یہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے اس لیے اس دین کو ہفتالہ شاہ نے ہمارے لیے پسند کر کے دیا ہے کہ ورا لکوم الاسلام دینا کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی چیز کوئی دوست پسند کر کے ہمارے لیے کوئی چیز لا کہ یہ چیز میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں یہ دوستی کا حق ہے تو حق تعالی شاہوں نے اپنی کبریائی اپنی بڑائی اپنی عظمت کے باوجود یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا ہے تو اب ہماری طرف سے کیا پسند کریں گے جب ہمارے لیے دین پسند کیا ہے تو ہماری طرف سے بے دینی تھوڑی پسند کی جائے گی کہ ہماری طرف سے بھی دینداری ہی پسند کی جائے گی اس لیے انبیاء کرام علیہ کہ رام علیہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ سب سے پہلے آئی ہے کیا کہ ہم نے نبیوں کو زمین پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت قائم کرائی جائے رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے رسولوں کو کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی کی اطاعت قائم کرائی جائے اطاعت کھیتات ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لانے والی ہے اطاعت کی خاصیت ہے یہ چیزوں کی خاصیتیں ہوتی ہیں نا کہ اطاعت کی خاصیت ہے کہ اطاعت کی کیا خاصیت ہے کہ اطاعت کی خاصیت وہ رحمتوں کو لانا اطاعت اللہ و الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو اطاعت کی خاصیت یہ بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم ہوگی کہ پھر رحمتوں کا ظہور ہوگا اللہ کی طرف سے ہر چیز میں جی ہاں آخرت میں دنیا میں بھی اطاعت کا زور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اطاعت کا زور دنیا میں اطاعت کی وجہ سے جو رحمت آئے گی وہ ہدایت کی شکل میں آئے گی کی شکل میں ہدایت کی شکل میں رحمت آئے گی بہن تو تجرو ہوتا تحت اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے تو دنیا میں جو آئے گی اطاعت کا نتیجہ وہ بصورت ہدایت آئے گا جب ہدایت ہو گئی کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلوں کا یقین اور دلوں کی توجہ وہ اللہ کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف دلوں کا یقین اللہ اللہ کے ساتھ دلوں کا یقین وابستہ ہو گیا اور اللہ کی طرف دل کا رجوع ہو گیا دلوں کا رجوع ہوتا ہے کبھی مادے کی طرف بھی ہو جاتا ہے جب دلوں کا رجوع مادے کی طرف ہوتا ہے تو زندگیوں میں اسراف آتا ہے کیا آتا ہے اسراف جی ہاں مال آوے تندرستی آوے جوانی آوے لیکن اس میں ہوگا اسراف کیوں یہ رخ اللہ کی طرف نہیں ہے متعدد جگہ پر تعالیٰ شاہ انہوں نے اسے آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف کب ہوتا ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرو اور اللہ سے مانگو خود صلی اللہ دعا مانگتے تھے اللہ رغبتی علیک اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جاوے رغبت ہماری میری تیری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تو تھی اللہ کی طرف ہم کو سکھانے کے لیے کہا ہے کہ اللہ سے یہ مانگا کرو کہ کیا مانگو کہ اللہ محمد میری رغبت تیری طرف ہو جائے جی ہاں رغبت ایک چیز ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے شوق شوق اس کے حاصل کرنا اور اس کے بغیر چین نہیں پڑتا تو بھائی رغبت کس کی طرف ہونی چاہیے یہ رغبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے خود ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے اپنے رب کی طرف رغبت کر فیضا فرق فیضا رب دے گا فرق جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو ہاں۔ تو اللہ کی طرف رغبت کا ہو جانا اس کی دعا مانگیے اللہ نے یہ جو چیز دی ہے ہم کو ایک نعمت یہ اس کے اثرات میں سے ہے یہ آدمی کے دل کی رغبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور دنیا کی طرف سے سرد مہوری آ جاتی ہے سرد مہوری یعنی جذبات نہیں ہوتے دنیا کے بنانے کے بلکہ دنیا کے استعمال کرنے کے طریقے آدمی لے لیتا ہے بس کیونکہ دنیا جو ہے میرے دوستو وہ اسباب کا نام ہے کس کا نام ہے آسمان زمین چاند سورت ہوا پانی آگ مات یہ سب جو محسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے مشاہدے میں آتی ہیں اس کو اسباب کہتے ہیں اسباب کی کیا تاثیر ہے کہ اسباب کی تاثیر بن کرنا ہے اسباب کی تاثیر کہ اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی ایک تاثیر رکھی گئی ہے اس لیے حکم ہے کہ تمہیں یہ چیز غافل نہ کرے ولا من ذکر اللہ کہ تمہیں دنیا کے اسباب چاہے وہ مال کی شکل میں ہو اولاد کی شکل میں ہو کسی بھی نعمت کی شکل میں ہو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہیں غافل نہ کرے اس دعا مانگی ہے اور ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ مجل یہ لیک میری رغبت کس کی طرف کر دے اپنی طرف کر دے کہ اللہ کی طرف یہ راغب ہو گیا ہاں شوق ہو گیا خدا کی طرف مولانا نے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں پھرو اور حشاش بشاش رہو کیسے رہو خوش کیوں کہ رغبت کی چیز ہے بہت اچھی اونچی چیز ہے جو ملی ہے وہ تھکے ہوئے ہارے ہوئے ایسے نہ رہو تاکہ مستفید ہو جاؤ کیونکہ ابھی تھکا ہوا ہارا ہوا اکتایا ہوا تو وہ کیا مستفید ہوگا اس نے یہ سکھایا ہے کہ کام کرنے والوں کی رغبت اللہ کی طرف ہو جاؤ اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف ہماری رغبت اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ جائے یہ کس کا یقین کا تعلق خوف کا تعلق خوف بھی ہو اللہ کی ذات سے یقین بھی وابستہ ہو ہمارا کہ ڈریں تو اللہ سے ڈریں اور امید رکھیں تو کس سے رکھیں کہ اللہ سے امیدوار رہو حدیثوں میں کہ اللہ سے امیدوار رہو اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کریں گے امیدوار رہو کہ دین کا کام کرنے والے اللہ سے امیدوار رہے ہاں۔ جی ہاں تاکہ شیطان جو ہے انہیں نہ بچلا ورنہ نہ ان کو بچلاتا ہے مختلف قسم کی دھوکوں میں ڈال کر کے مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح گمراہ کرتا ہے اس طرح ایک افضل کام سے مبزول کام پر اتارتا ہے یہ کام افضل ہے بہت اونچا ہے تو اس نے یہ کیا کہ اوپر سے نیچے اتار دیا یہ تو نہیں کیا کہ ہٹا دیا دہکا دیا کہ نہیں اوپر سے نیچے اتار دیا تو کوئی ملازم اپنی ترقی سے نیچے اترنا پسند کرتا ہے کیوں بھائی پر تو چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو تو شیطان یہ کرتا ہے جو اوپر سے نیچے اتارے یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رغبت بڑھے اس لیے دعا مانگی کہ اللہ عمد کے دلے آگے کہ وجل و ہوائی فیما تو ہبو و تردا یہ دوسری بات کہ میری ہمت ہمت کہتے ہیں پکے ارادے کو عربی میں جی ہاں ہمت پکا ارادہ کہ ہمارے ارادے کس کام کے لیے ہو کس کام کے ارادے کر رکھے ہیں کیا ارادے پیدا ہوئے ہیں وجل ہمت و ہوا فیما تو ہی بہت اللہ میری چاہت اور میرے میرے عزائم اور ارادے کس بارے میں ہو کہ ان کاموں میں ہو جو تجھے پسند ہے تیرے پسندیدہ چیزوں کے عزائم ہمارے اندر پیدا کر بڑی بڑی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں کیوں کہ ہمارا ذہن وہیں تک دوڑتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس سے آگے کیسے اتنے معلوم ہے ہم بھی کرام علیہ وسلام آدمی کی نظر فکر سے اور اوپر کی چیز تاکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کبھی سے کبھی ہو جائے سے ہاں جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا کیا کہ یہ کافی ہے ہاں، بس کیوں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اللہ سے تعلق کا کیا مطلب ہے تو میرے دوستو اللہ سے تعلق کا مطلب اپنے اندر استقامت پیدا کرنا یہی مطالبہ ہے بھائی کام کیسے کرو گے کہ استقامت کے ساتھ جی ہاں، اول سے لے کر کے آخر تک اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو پابند بنایا دین میں استقامت مطلوب ہے یہ بڑی صفت ہے کہ دین میں اور دین کے کاموں میں کہ ہم کو استقامت حاصل ہو جائے استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے کس کا حالات یہاں حالات آتے ہیں اچھے حالات بھی آتے ہیں ناگوار حالات بھی آتے ہیں دونوں قسم کے حالات آتے ہیں اندھیرا بھی ہوتا ہے اجالا بھی ہوتا ہے جی ہاں تو دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے جب حالات کا گھر بنایا ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ ہم حال کے حساب سے نہیں چلیں گے بلکہ حکم کے حساب سے چلیں گے یہ تقاضا استقامت کا کہ حال سے نہیں بلکہ حکم کے ساتھ چلیں گے کہ ہم حکموں والے ہیں اس لیے کہا کہ وجل ہمتی و ہوا فیما تو حب و ترزا میرے ہمت میرے ارادے ان کاموں سے وابستہ ہو جائیں کہ جس سے تو راضی ہوتا تو اس سے نتیجہ نکلا میرے دوستو یہ کہ زندگی ہماری کہ ہماری زندگی استقامت والی بنے کہ ہم پابند ہو گئے اس کے کہ ہر وہ ادا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم اس کے پابند صحابہ کرام کی زندگیوں میں استقامت کی مثالیں ملتی ہے ان کے بات والوں کی زندگی میں بھی استقامت کی مثال ملتی ہے سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ میں سے کہ بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں جی ہاں۔ کتنے سال ہو گئے بیس برس ہو گئے کبھی اس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی استقامت کا مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو پابند کرو حالانکہ وہ تو ہے اس کام کے لیے وہ حضرات تو ہیں اس کام کے لیے لیکن کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے استقامت اپنی طاقت کے مطابق دکھاؤ اور اس کے حریث بنو کہ میں اپنے استقامت اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں تحری سلامہ ہوگا تو میں نے پہلے حدیثیں پڑھی اس کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کا تو حریث بن تو یہ ایک چیز ہے زندگیوں میں کہ زندگیوں میں کیا استقامت آوے اللہ تعالیٰ نے استقامت کا مطالبہ انبیاء کرام سے بھی کیا ہے جی ہاں کہ آپ حضرت قائم رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشاط سے ہم کو بھی حکم ہوا کس چیز کا استقامت کا ہاں۔ کہ بس میرتا و منتا ہے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے پابند رہیے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کر کے وہ بھی استقامت کے ساتھ کہیں تو یہ مطالبہ نبی سے بھی ہوا یہ مطالبہ نبی پر ایمان لانے والا بندوں سے بھی ہوا کہ وہ اپنی زندگیوں میں استقامت کے ساتھ چلے ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ عمل میں استقامت پیدا کرنی ہے لیکن درمیانی چال چلنی ہے کیسے چال چلنا درمیانی چال چلو اس کی تاکید ہے اس کی ہدایت ہے کہ عمل پر رہو اور درمیانی چال چلو نہ جوش میں آگے نکل جاؤ نہ سستی میں پیچھے رہ جاؤ القصد القصد تب ہدایت ہے القصد القصد تب کہ درمیانی چال چلا کرو درمیانی چال چلا کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے کیوں کہ اگر سستی میں پیچھے رہا تو پھر کیسے پہنچے گا ہاں۔ اور جوش میں آگے نکل گیا تو کام بگڑ گیا ہاں۔ اس لیے ہوگا میں کھانے کمانے میں عبادت میں ہر کام میں درمیانی چال چلو تقسیر اور سستی بھی نہ ہو سستی کیسے کہتے ہیں سستی کی کیا تعریف ہے عربی میں سستی کو کسل کہتے ہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جی ہاں۔ جیسے دو سے پناہ مانگے قبر کے عذاب جو میں سے پناہ مانگ تو سستی کسے کہتے ہیں یہ مذاکرہ ہے کہ سستی کسے کہتے ہیں تو کتابوں میں سستی کی تعریف کی ہے سستی ماں الکسل ماں ہوا کسل کیا چیز ہے سستی کیا چیز ہے تو سستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلنگ پر پڑا ہے انگرایا لے رہا ہے یہ نہیں یہ سستی نہیں ہے سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے ذمہ داری کا اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی برابر طاقت ہے پھر بھی پورا نہیں کرتے اسے کہتے ہیں اسے کا ہم سستی اور سستی کا اثر اور خاصیت کیا کہ سستی کا اثر اور خاصیت یہ ہے کہ سستی آدمی کو حق سے پیچھے کرے گی آگے نہیں بڑھائے گی تو سستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کو پورا کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے اسے کہتے ہیں سست اور اس کی کیا خاصیت ہے کہ اس کی خاصیت پیچھے ڈالنے کی یہ سست آدمی پیچھے رہے گا نماز میں پچھلی صفوں میں ہوگا کیوں کہ یہ سست ہے کوئی عذر نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے سست ہے یعنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں ہے تو یہ چیز یہ چیز پیچھے ڈالے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو آگاہ کیا جائے گا کس بات کا کہ بیما بیما قدم قدم یوم ہر آدمی کو قیامت میں آگاہ کیا جائے گا اس نے کون سی چیز کو آگے کر دیا کون سی چیز کو پیچھے کر دیا کون سی چیز میں آگے رہا کون سی چیز میں پیچھے رہا تقدیم تاخیر تو سستی کا اثر پیچھے ہونا ہے کہ تم یہ پیچھے رہ گئے تھے بہت سے حضرات صاحبہ جو بعد میں مہمان لائے ان کو اس کی حسرت تھی کہ لوگ شروع میں مہمان لائے آگے نکل گئے ان کے فضائل آئے ان کے مناطب آئے ان کی بزرگیاں آئی ہم پیچھے رہ گئے یہ ان کو دنیا میں اس کی ندامت ہے اور ندامت اچھی چیز ہے ندامت اچھی چیز ہے جی ہاں کہ ندامت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے ہاں یہ اچھی چیز ہے تو میں نے یہ سوشتی کی بات کی کہ سوشتی کیا چیز ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں سب سوشتی سے پناہ مانگتا ہوں بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں بوجھ دلی سے پناہ مانگتا ہوں سے استحدہ کی دعائیں سستی بخیلی بوجھ دلی ہاں، یہ پیچھے ڈالنے والی صفتیں ہاں، تو کیا کرے مولانا جان صاحب حضرت سستی بہت ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ سستی کے اللہ چستی سستی کہ سستی کے اللہ چستی جی ہاں کیوں کہ سے آدمی پیچھے جاتا ہے اور حکم یہ ہے آگے بڑھنے کا اللہ کا کیا حکم ہے آگے بڑھو آگے بڑھو جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھنا لیکن اعتدال کے ساتھ اس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ درمیانی چال چلو اعتدال کے چال چلنے کی وجہ سے دور تک جائے گا عبادت میں ہو دین کی محنت میں ہو یہاں تک کہ خرچ اخراجات میں بھی جو خرچ کرتا ہے آدمی اپنی ذات پر کھانا پینا کہ اس میں بھی درمیانی چال چلو مالا من سدا حدیث شریف میں کہ مالا من وہ آدمی غریب نہیں بنے گا جو درمیانی سال چلتا ہے خرچ کرنے میں وہ جو خرچ کرنے میں درمیانی سال نہیں چلتا غیر ضروری خرچ کرے گا وہ زیادہ محتاج ہوگا اس پر محتاجی آئے گی ضرورتیں بڑھ جائیں گی اور اسباب نہیں ہوں گے تو دین کے کاموں میں بھی میرے دوستوں کہ درمیانی چال چلو گولو بھی نہ ہو دو باتیں کہ گولو نہ ہو یہاں سے آگے نکل گئے ترتیب طریقہ اصول اسلوب کچھ نہیں ہاں آگے نکل گئے کہ اس کو گولو کہتے ہیں کہ گولو کرنا منع ہے حکم کو حکم کی حد تک طریقے کو طریقے کی حد تک اور درمیانی چال چلے کہ گولو نہ پیدا ہو جائے ہاں جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے اور جو ضروری ہے اس میں کوتا ہی نہ کرے تقسیم کہتے ہیں اس کو ضروری میں کوتا ہی کرنا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے اور غیر ضروری میں پہنچ جانا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ درمیانی چال چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جو معتدل ہے درمیانی ہاں، معتدل طریقے سے جاننا جب موتے طریقے سے چلیں گے تو ہر حقدار کا حق ادا ہوگا درمیانی چال چلنے سے ہاں یہ بڑا فائدہ اور درمیانی چال چلنے کی وجہ سے آدمی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا اور جوش میں آگے بڑھ گئے پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے اور سوشے میں پیچھے رہ جائیں گے تو منزل کو نہیں پہنچے گا کہ یہ دونوں طریقے گھر سے ہی ہیں اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی بنانا ہے استقامت کے ساتھ چلانا بھی ہے اور زندگیوں میں اعتدال لانا ہے درمیانہ پن وہ ہر بات میں عبادت کا کام ہو دین کا کام ہو خرچ اخراجات ہو یہ سب کاموں میں خیر خیرات ہو اس میں بھی جی ہاں یہ درمیانی چال چلو کہ اتنے خیرات کر دی کہ اپنے پاس کچھ نہیں بچا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بالکل کسی کو نہیں دیا جمع کر کے جوڑ کے رکھا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے ہاں جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ضروری ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت ان کلمات سے دی ہے کہ علیکم بما مات ہوتی بما کون کہ مات ہوتی کون جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ اتنا اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں اللہ کے سامنے امانت دار رہ کر کے اللہ کے سامنے کیسا رہنا ہے امانت دار کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اتنا میں کروں کیوں کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اپنی طاقت کو چھپانا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے اپنی طاقت سے آگے نکل جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں، اتنی طاقت مجھ کو اللہ نے دی ہے اس طاقت کو اللہ پر لگانا اس کو کہتے ہیں وفاداری کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے وفاداری کرو وفاداری کیا کہ جو طاقت مجھے اللہ نے دی ہے اس کے راضی کرنے کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی ہاں میں اس کو پورا کروں گا اس کو کہتے ہیں یعنی وفاداری ہے اور قیامت کی خاصیت کیا بتائی کہ یوم ہوں یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ وفاداروں کو وفاداری فائدہ دے گی ہاں کہ انہوں نے وفاداری سے کام لیا ہے جو طاقت دی تھی وہ لگائی ہاں جو کہنا تھا جو جو بتایا تھا وہ کیا پوری امانت داری سے کام کیا ہے کہ یہ سچ ہے جان مال میں یہ امانت دار ہے ہاں، رسول ہاں کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ اللہ پر یقین کر یقین لائے ہیں ایمان لائے اور ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہوا صاف ہے ان کے سامنے اندر سے یقین ایک نورانیت ہے اور اپنی جان مال سے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے کہ یہ لوگ یہ لوگ سچے یہ سچے لوگ ہیں اور پھر دنیا کے لوگوں سے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو کس کے ساتھ ایمان والے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ رہو یہ سچے کون ہیں یہ سچے حضرات ہیں انبیاء کرام سچے ہیں پھر انبیاء کی تابے داری کرنے والے صحابہ کرام یہ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو تو یہ سچائی بمانا وفاداری وفاداری کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں ہاں، عمل سے بھی نیت سے بھی ترتیب سے بھی ہر چیز سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار یہ صفت ہے صفت ہاں اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وفاداری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ امت کے ساتھ کیوں یہ ان سب کے حقوق ہیں اللہ کے بھی حقوق ہیں رسول کے بھی حقوق ہیں امت کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے پر جی ہاں مانا جیسا فرما ہیں نہیں کہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے پوری امت ایک ایک امتی کا ذمہ دار ہے تو حقوق ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو دار الحقوق بنایا کیا بنایا دار الحقوق کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہ ترتیب ہے یہ ترتیب ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حقوق ادا کر کے آئے گا وہ بدلا پائے گا جس نے حقوق نہیں یہ ادا کیا ہے وہ پھر حقوق کے مسئلے میں اللہ کے اللہ پر ہے یا تو معاف کرے یا پکڑ کرے وہ اللہ لیکن ہے اس کو دار الحقوق بنائے اس حقوق میں اللہ تعالی کا حق ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص سے اس کی عبادت کی جائے یہ اللہ کا حق ہے وما امروا الا ليعبدوا له ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کریں مخلص مخلص کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے اللہ کی رضا کو چاہتا ہے اور اپنی آخرت چاہتا ہے کیا چاہتا ہے جب تک وہ نفدلم صحابہ کا اخلاص وہ کیا چاہتے تھے اپنی محنت سے اپنے اپنی کارگزاری سے کہ وہ لوگ صحابہ کرام جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہو جاوے ہم پر کیا ہو جاوے فضل کا ترجمہ عربی میں مہربانی اردو میں مہربانی تو مہربانی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں روزی روٹی بھی آ جاتی ہے تندرستی بھی آ جاتی ہے مدد بھی آ جاتی ہے کہ اللہ فضل فرما دے کہ فضل میں سب چیز ہے اور دوسری بات کیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے بس اللہ فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جاوے یہ طلب کس کی ہے کہ مخلص کی اور کچھ نہیں چاہیے کوئی تعریف کرے کرے کوئی برائی کرے کرے جی ہاں لوگ اردو صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ انا محمد کہ برے کی برائی کرتے ہوں گے میں تو محمد ہوں محمد کے معنی خوبیوں والا محمد کے معنی خوبیوں والا جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے کہ میں تو پہلے سے محمد ہوں یہ برائی برائی کرتے ہو تو کسی برے کی برائی کرتے ہوں گے تو مخلص جو ہے لوگوں کی تعریف سے اور لوگوں کی برائی سے متاثر نہیں ہوتا کیوں دنیا ہے تعریف کرنے والے بھی ہوں گے اور برائی کرنے والے بھی ہوں گے پانچ ہوں گے ایک سی نہیں ہے لیکن مخلص کہ مخلص کی نگاہ اللہ پر ہے ہاں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ جو کہے وہ مجھے کرنا ہے تو اللہ کو یہ صفت پسند ہے جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے آخرت کے لیے اللہ کے لیے آخرت کے لیے اور کچھ نہیں یہ کافی ہے کہ اللہ مل گیا اللہ ساتھ ہو گیا اور اللہ نے آخرت بنائی یہ کام ہو گیا کیونکہ آخرت کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس کو آخرت کہتے ہیں وہ آخری ہے پھر وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے وہ آخر ہے بن گئی بن گئی بگڑ گئی بگڑ گئی ادھر ادھر اس لیے کہ آخرت بننا ضروری ہے تو ایک صفت استقامت والی ایک صفت اخلاص والی استقامت بھی اور کرنا ہے اللہ کے لیے اخلاص میں یہ تاثر ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ رہے گا وہ چلتا رہے گا ہاں اور یہ بات نہیں ہوگی تو پھر کہیں جا کے رک جائے گا ہاں کوئی پھانسا آ جائے گا جی ہاں۔ اس لیے ہم جائے کرام علیہ و صلاحت وسلام کے ہاں ان کی دعوت میں ان کی تعلیم میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی نیت سے صاف رہے ایسا رہے اپنی نیت سے صاف رہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر نیتوں پر ہے لوگوں کی نظر صورتوں پر ہے لوگ صورتیں دیکھتے ہیں اور اللہ کہ اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں اللہ کی نظر جو ہے نیتوں پر ہے اس لیے فرمایا کہ اخلص دینک یکفی کل عمل القلیل اپنے دین میں مخلص بنو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا اپنے دین میں کیا مخلص بنو اللہ کے لیے کرنے والے بنو جو چیز اللہ کے لیے ہوئی اور اللہ کے لیے پسند کی وہ تھوڑی نہیں ہے وہ بہت ہے اس کا یکفی کل عمل القلیل اپنے دین میں کہ خالص بنو کہ ہاں کہ اللہ چاہیے اللہ راضی ہونا چاہیے ہماری آخرت بننی چاہیے اور کہ اور کچھ نہیں سارے فتنوں سے بچنے کا یہ راستہ ہے جی ہاں کہ جو مخلصن ہوتے ہیں وہی ہدایت کے سراغ ہوتے ہیں حدیثوں میں کہ المخلصون ہم مسابق الہدا جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے سراغ ہے اگراج والے نہیں اگراج والوں سے رہبری نہیں ملتی وہ خود پسے ہوئے ہیں اپنے اپنے قرضوں میں کبھی کوئی مختلف قرضیں ہوتی ہے مال کی مرتبے کی یہ دو بڑی چیزیں ہیں کہ مال مل جاوے مرتبہ مل جاوے بڑائی مل جاوے مالداری مل جاوے ہیرو جس کو حضرت ملک و مال ملک و مال کے نام سے فرماتے تھے اپنی بڑائی کہ نہیں اپنی بڑائی نہیں ہے ہم تو بندے ہیں کیا ہے بندے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا غلام ہوں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے عبد عبد کہ ہمارا بندہ اللہ کا بندہ بننا ہے یہ بڑا شرف ہے کیا ہے بڑا شرف میں تو اللہ کا بندہ ہوں جیسے اور اللہ کا بندہ نہیں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں ہاں جیسے اور انسان ہے میں بھی انسان ہوں یہ کہ اللہ کا بندہ بننا ہماری معاشرت میں یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندے بن کر رہو کہ لوگوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارو گے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہے وہ بھی بندے ہم بھی بندے باقی کون افضل ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون افضل ہے کون اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے کہ وہ اس کی خبر اللہ کو ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہیں گے پھر ایک بات ادو صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائی فرمایا کہ کہ کہ اناس کا لوگ لوگ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ کیسے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں سونے کے کان میں سے سونا نکلتا ہے چاندی کے کان میں چاندی نکل کہ لوگ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ردی میں ڈالا جاوے بلکہ یہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں کہ اس کو کھودے کو تو سونا نکلے گا چاندی ایسے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہے کیا رکھی ہے ہاں بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہے مردوں میں عورتوں میں غریبوں میں مالداروں میں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی دعوت کے اندر یہ خوبی ہے کہ دعوت کیا چاہتی ہے کہ دعوت مجمع نہیں چاہتی دعوت صلاحیت چاہتی ہے دعوت کیا چاہتی ہے صلاحیت کہ مجھ کو تو صلاحیت والی ملے ہاں کہ دعوت کے ذریعے سے وہ دین کی محنت کے ذریعے سے لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آوے ہاں، کہ لوگ حق کے پابند ہو جائیں حق کے معامن ہو جائیں حق کے مددگار ہو جائیں تو دعوت کیوں کہ لوگوں میں صلاحیتیں ہیں ایک ایک آدمی میں ایسی صلاحیت ہے جیسے وہ سونے چاندی کی کان ہو کہ دین کی دعوت کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے اور کچھ نہیں کرانا ان سے نہ اپنی نہ اپنا گروپ بنانا ہے نہ ٹولی بنانی ہے کچھ نہیں بلکہ ان کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے ان کی صلاحیت اللہ تعالی کے کام پر لگے اور کچھ نہیں چاہے وہ دشمنی بھی کرے لیکن اس سے توقع ہے کہ ایک دن وہ اپنی دشمنی سے باز آئے گا اور اپنی صلاحیت کو اللہ پر لگائے گا اس لیے نبی نا امید نہیں ہوتے کسی سے نبی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آوے وہ اپنی صلاحیتوں کو لگاوے اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرے روایتوں میں ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بڑے آدمی بڑے قبیلے کے آدمی ہیں قبیلہ یہ مخزوم من کا قبیلہ ہے وہ طاقتور قبیلہ یہ سارے طاقت والے ہیں قبیلہ مخزوم کے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خالد کی صلاحیت دین پر آ جائے کیونکہ بہت صلاحیت کا آدمی ہے اور باقی لیکن خالد کے سامنے بات روشن نہیں ہوئی تھی ابھی حجاب تھا جاہلیت کا اس لیے وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو اپنا کام کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے ایک دفعہ انہوں نے رائے دی تھی کہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے اپنے ساتھیوں سے جب یہ نماز میں مشغول ہو جائیں تب اپنا کام کریں گے کیونکہ یہ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں نماز ضرور پڑھیں گے جب نماز پڑھیں تو کہ نماز پڑھے تو ہم اپنا کام کریں ایسے ایسی ایسی باتیں ان کے دماغ میں آتی دشمنی کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بھی ہیں اور آپ تو مکمل اخلاق آپ کی زندگی میں ہیں اور اخلاق کا برتاؤ تو بندوں کے ساتھ ہی ہے عبادت اللہ کے ساتھ اخلاق بندوں کے ساتھ عبادت کس کے ساتھ اللہ کی عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی اللہ کی کی جائے گی اور اخلاق کس کے ساتھ کہ اخلاق بندوں کے ساتھ یعنی اپنی ذات سے ان کی خیر خواہی اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچانا چاہے وہ دشمنی ہو کہ اس کو اپنی ایک حجاب ہے اس لیے وہ دشمنی پر ہے ہاں، کیونکہ جاہل اندھا ہوتا ہے جاہل اندھا ہے اس کو حقیقت نظر نہیں آئی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ پر لگ جاؤ تو فرماتے تھے کہ بڑی صلاحیت کا آدمی ہے اگر یہ اگر یہ ہمارا کام کرے تو ہم تو اس کی قدر کریں اور ہم تو اس کو آگے آگے رکھیں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے تھے حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنا عمرہ قضا کرنے کے لیے داخل ہوئے یہ وہاں سے چلے گئے اپنی دشمنی کی وجہ سے کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا اس مکہ خالی کر دیا اور نکل گئے کہ ان کی حاضری میں ان کے پاس بھی نہیں رہنا ہے ہاں، ایسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا ان کے بھائی مخلص تھے ولید ولید ابن ولید اور خالد ابن ولید یہ دو بھائی تو وہ بھائی مخلص تھے آپ کے ساتھ تھے پوچھا بھائی کہاں اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے جو آدمی دشمنی پر ہے اس کی خبر وہ کہاں ہے تو انہوں نے ادب سے جواب دیا ان کو معلوم تھا کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے یہ نہیں کہ بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہی جاتی کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے تو ادب سے جواب دیا کہ یاتی بھی اللہ یاتی بھی اللہ یا رسول اللہ اللہ اس کو لائے گا یعنی یہاں ہے نہیں اللہ اس کو لائے گا اس پر حضور نے فرمایا یہ خالد اتنا سمجھدار آدمی ہے اگر یہ اپنی صلاحیت کو ہمارے کام پر لگاوے تو ہم تو اس کی قدر کریں گے اور ہم اس کو آگے آگے رکھیں گے ہم کو اس کی صلاحیتوں کی قدر ہے خالد کو موافق بنانا یہ اسلوب ہوتے ہیں اسلوب اس کو اسلوب کہتے تو دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کو موافق بنانے کے اسلوب بھی سکھائے کیا یہ مخالف ہے تو ایک تو مخالف کے ساتھ مخالفت کی جائے تو مخالفت بڑھے گی یہ نہیں بلکہ مخالف ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ مخالفت کا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ موافقت کا اظہار کیا جائے گا تو آپ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی خالد کے بارے میں ان کے بھائی نے وہ بات لکھ کر کے ان کو پہنچائی کہ تو تو بھاگا بھاگا پھر رہا اور تیرے بارے میں یہ بات ہو رہی کہ خالد اتنا صلاحیت والا اگر وہ ہماری طرف آ جائے تو ہم تو اس کی قدر کریں اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ ہے اور حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ ہے یہ کلیات کہلاتے ہیں یہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ امالہ کہتے ہیں صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا ابھی تو وہ مواقع مخالف ہے اس کی صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا کہ وہ اللہ کا ہو جاوے اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے اپنے دین کا مددگار ہو کر زندگی گزارے اس کی صلاحیتوں کو مائل کرنا ادھر لوٹانا یہ دعوت میں ہوتا ہے وہ حکومتوں میں کہ حکومتوں میں صلاحیتوں کا اضالہ کرنا کہ ایک آدمی حکومت کا مخالف ہے کہ اس کو ختم کرو اس کی طاقت کو ختم کرو اس کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی صلاحیت آگے نہ بڑھے ان کی صلاحیتوں کا کو کاٹنے کی بات ہوتی ہے جی ہاں اسے حکومتوں میں فساد کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ راستہ فساد کا رہا یہ راستہ صلاح کا ہے یہ راستہ محبت کا ہے یہ راستہ امن کا ہے کیوں کہ اس میں صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے ہاں اور اگر کسی نے ناقدری کی ہے تو اس کی طرف سے صبر کیا جاتا ہے انہوں نے ناقدری کی ہے کہ ہم صبر کریں گے اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو آپ قرآن پڑھیں گے تو تمام نبیوں کو صبر کی بہت تلقین کی ہے کس کی صبر کرو صبر کرو صبر کرو ہاں۔ اس لیے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کے علاوہ کسی بات سے ہم سے راضی نہ ہوگا ہماری جماعت نبیوں کی جماعت ہے ہماری یہ تو صبر ہی صبر ہے حدیث میں اس کا تھا مفہوم ہماری تعلیم کے لیے کہ ہمارے کام میں وہ آدمی جیتے گا جو صبر کرے گا وہ جیت جائے گا کیوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے نبیوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو اور مخالف ہے کہ اس کے ساتھ مخالف برتاؤ نہیں کریں گے بلکہ اس ساتھ اس, کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا چنانچہ جب خالد کے پاس وہ خط گیا انہوں نے پڑھا وہ تو بہت سمجھدار تھے تو نرم پڑ گئے اپنی دشمنی میں نرم پڑ گئے اور ارادہ بدل دیا تو قدرت کی مدد بھی ہوئی تو ان کو خواب آیا اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوتے ہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ کوئی نہیں کرنا پڑتا وہ تو اس کا ارادہ ہے خواب آیا کہ بنجر اور ویران زمین میں سے نکل کر میں آباد زمین میں چلا گیا یہ خواب دیکھا تو مشہور تھا کہ ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی وہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں تو ایک تو یہ خط آیا پھر یہ خواب آیا بس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی بات ہے سنی خط میں تو میلان بدل گیا یہی طریقہ ہے کہ بھائی مخالف کو کیسے موافق کرو گے ہاں، کہ اگر وہ ضدی ہے تو صبر کرو کیا کرو جیتی ہے ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس سے صبر کرو وہ ضدی نہیں ہے اس کے مزاج میں کچھ ہے اعتدال کہ اس کے ساتھ اپنا برتاؤ یہ کرو نرمی کا دل جوئی دل دلداری کا حق شناسی کا تو اس کا دل مائل ہو جائے گا یہ برائی کو دفاع کرو بھلائی سے اگر ایسا کرتے رہو گے تو جن میں اور تم میں دشمنی ہے اللہ تعالیٰ بجائے دشمنی کے ان کو تمہارا خاص دوست بنا دے گا یہ مشارت ہے کہ اگر یہ کیا جائے گا تو تمہارے دشمن دوست ہو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے جتنے دشمن تھے وہ دوست ہو گئے شوائے تھے کہ جن کے اندر اعناد اور ضد تھی ایک ہوتا ہے اعناد اکڑ اپنی ضد ان کو ہدایت نہیں ہوتی ہاں، ان کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں، پھر وہ حق پر نہیں آتے اور جن میں نہیں ہوتی ماحول کا اثر ہوتا ہے یا طبیعت کا اثر ہوتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے برتاؤ سے اس قسم کے ماحول سے وہ نرم پڑ جاتے ہیں پھر ان کی صلاحیتیں دین پر آ جاتی ہے وہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ انسانوں کی صلاحیتیں اللہ پر لگے آخرت بنانے پر لگے جو دین اللہ تعالی نے اتباع کرنے کے لیے دیا ہے اس دین پر صلاحیتیں لگے ہمالا اس کو کہتے ہیں کہ صلاحیتوں کو ماہر کرو کس کی طرف کے حق کی طرف کہ کیسے کہ اپنی محنتوں سے اپنی قربانیوں سے اپنے اخلاق سے اور اپنی دعا سے یہ چوتھی بات ہے کہ اپنی دعا سے ان کے لیے دعا مانگو دعا مانگو جیسے حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا مانگی کہ اللہ عمر یا ابو جہل ان میں سے ایک کو ہدایت ہو جا رہا ہے تو اب حضرت عمر کے لیے دو دعا قبول ہو گئی وہ ضدی تھا ابو جہل ہاں اس کو یہ یہ, یہ بات نہیں ملی حضرت عمر کو مل گئی تو دعا بھی ایک کام ہے کیونکہ دعا خیرخاہی کا نام ہے دعا میں کیا ہوتا ہے دعا میں خیر خاہی ہوتے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں تو ہمارے کام میں یہ بھی ہے کہ دعاؤں سے اخلاق سے اپنی قربانیوں سے اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کے دین کو پانی پہنچانا یہ ہمارا طریقہ ہے جی ہاں وہ کیا چاہنا ہے کیا آخرت چاہنی ہے کیا لوگ کیا آخرت لوگ اور کچھ نہیں لیں یہ مخلصین ہے یہ مخلصین یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ نے دین کو اعمال کا مجموعہ بنایا ہے اس میں عقائد بھی ہیں اس میں اعمال بھی ہیں اس میں اخلاق بھی ہے اس میں انصاف بھی ہے اعمال کا مجموعہ حیات صحابہ آپ حضرات پڑھتے ہیں دیکھنا اس کو کہ انصاف کہ ہمارا انصاف ہے ایک پورا باب ہے حیات صحابہ ہے انصاف کا باب طرح نماز روزے اور اس کے انصاف کا باب حضور کو حکم تھا کہ انصاف سے رہو امیر تو لے بینکم مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر میں انصاف سے رہوں ہاں، کیوں کہ انصاف وہ چیز ہے جس سے حقوق زندہ رہتے ہیں اگر انصاف نہ ہوا ظلم ہوا پھر حقوق کی پائمالی ہوگی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی دعوت دی ہے قرآن انصاف کے رہو انصاف سے رہو انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو انصاف کہتے ہیں کہ اسے کیا ہوگا کہ پلے دونوں برابر رہے انصاف پھر معاشرے میں حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی بلکہ حقدار کو حق ملے گا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند ہوا کہ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو تو مومن بنے گا ہاں کہ ہم کو انصاف کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہو جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے پسند اپنے لیے حق کو ہدایت کو پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی حق کو ہدایت ہو اس لیے ان کی خیر خواہی کرو ان کی دل جوئی کرو تاکہ وہ بھی دین پر آ جائیں ان کی ضرورتیں پوری کرو جی۔ انصاف کہ انصاف جو ہے وہ تو حقوق کی ادائیگی میں پہلے نمبر پر ہے کہ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا انصاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ہاں عادل اور جائر دو قسم کے حاکم ہوتے ہیں عادل جائر انصاف کرنے والا ظلم کرنے والا یہ مقابل صفت ہے اندھیرا اجالے کی طرح سے ہم کو حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو ہاں۔ کبا امین قسط دوست ہو دشمن ہو اپنا ہو پرایا ہو ہم کو انصاف کا حکم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے جو اپنے لیے نہ پسند کریں گے دوسروں کے لیے نہ پسند کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں جس کو انصاف کہتے ہیں انصاف سے رہو کون قوامین بالقست رشتے داری ہو غیر رشتے داری ہو انصاف سے رہو تاکہ حق کی پائمالی نہ ہو انصاف کے اوپر احسان ہے انصاف سے اوپر احسان یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے جو اس امت کو حکم ملا ہے انصاف سے رہو احسان سے رہو ان اللہ بالعدل والاحسان خطیب جمعہ کے دن پڑھتے ہیں عام طور پر ہاں کہ اللہ حکم دیتے ہیں بندوں کو کیا حکم دے کہ انصاف سے رہو بیوی بچوں میں بھی اپنوں میں بھی پرایوں میں بھی کہ انصاف سے رہو جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو اور انصاف سے آگے انصاف سے آگے احسان یہ بندوں میں احسان کرو احسان کرو یعنی اپنی جان مال سے انہیں فائدہ پہنچاؤ اپنی جان سے انہیں نقصان نہ پہنچاؤ کسی کو ہماری طرف سے نقصان نہ پہنچا شریف میں ہے کہ من اکل وہ ابھی اب تین وہ الناس بوائے دخل الجنہ کہ جو سنتوں پر عمل کرے کس پر عمل کرے رواج پر عمل نہ کرے سنت پر عمل کرے رواج جو ہے وہ سنت کی توڑ ہے جب رواج پھیل جائیں گے سنت ختم ہو جائے گی جی ہاں رواج میں نہیں جائے سنتوں پر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہر کام میں ہے سنت طریقے جو سنت پر عمل کرے وہ حلال کمائی کھائے لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی ایزا نہ پہنچے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا یہ طریقہ بتایا میں نہ کہنا یہ سنتی ہے وہ ہم انا دخل جن سنت پر عمل ہو جاوے حلال حلال پاک کھانا ہو جاوے اور لوگوں کو ہماری طرف سے کوئی ایزا کوئی تکلیف کوئی ناگواری نہ پہنچے لیکن یہ جنت کے راستے پر ہے یہ احسان کی بات ہے یہ انصاف انصاف سے اوپر احسان احسان سے اوپر ایشار بندوں میں برتنے کی یہ باتیں ہیں کہ بندوں میں کیسے رہا جائے گا انصاف سے رہا جائے گا احسان سے رہا جائے گا اور ایشار یہ سب سے اونچا جو انصار مدینہ نے اختیار کیا تھا کہ انصار کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو صرف انصاف سے احسان سے نہیں رکھا بلکہ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو ایشار سے رکھا ایشار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت پوری ہو نہ ہو دوسروں کی حاجت پوری کرنی چاہے اپنی حاجت پوری نہ ہو اپنی حاجت پامال ہو جائے اپنی ضرورت پامال ہو جائے لیکن دوسرے کی حاجت پوری کرنی ہے اسے کیا کہتے ہیں اشار تو انسان نے جو اللہ کی دین کی نصرت کی ہے وہ اشار کی صفت سے کی ہے نصرت کی دین سیکھنا دوسروں کو سکھانا سیکھنے سکھانے میں مددگار بننا تیار کرنا یہ نصرت ہے لیکن نصرت کی جو قسم سب سے اونچی ہے وہ انصار مدینہ میں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں ایشار سے کام لیا کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا اپنی ضرورت کو پامال کر دیا لیکن دوسرے کی ضرورت کو پورا ہونے میں پوری کوشش کی کہ بھوکے بھی رہیں گے لیکن دوسروں کھانا نکلیں گے تو یہ صفات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکشی اللہ کے بندوں میں آئی ہے اور ہمارے سامنے اس کے تذکرے مذاکرے ہیں تاکہ یہ صفت ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں آوے اس کی نیت کریں کیوں کہ دین میں تو صفات اصل ہے صفات اصل ہے جو ہے اس کی تمہید ہے کہ عمل کرتے کرتے آدمی میں صفت پیدا ہوتی ہے جیسے ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو گیا غلط عمل کرتے کرتے چوری کرتے چور ہو گیا جھوٹ بولتے بولتے جٹا ہو گیا تو عمل صفتوں کا دروازہ ہے کہ جتنی عمل کی پابندی ہوگی وہ اس لائن کی صفت اپنے اندر لاوے گا اس نے عمل کی پابندی کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ وہ عمل کہ وہ صفت بن جائے پھر یہ صفت آدمی کے ساتھ آخرت میں جائے گی عمل تو ختم ہو جائے گا عمل ختم ہو جاتے ہیں اور جو صفت بنی ہے وہ جاتی ہے ساتھ ابن آدم ان کا تعان ہوا عمل ہو جب آدم کا بیٹا مرا اس کا عمل ختم ہوا نمازی تھا نماز ختم ہو گئی مر گیا روزہ رکھتا تھا روزہ ختم ہو گیا مر گیا ذکر کرتا تھا مر گیا ذکر لیکن جو صفت اندر پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی اس لیے عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ عمل بھی کرو عمل کا صحیح طریقہ بھی اختیار کرو عمل کی نیت بھی صحیح کرو تاکہ یہ اچھی صفت اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے عمل حمل کرتے کرتے کیا ہو جائے اللہ کا تعلق کہ اللہ کا تعلق کیا مطلب ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تقوا پیدا ہو جائے تقوا اس کو تقوا کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرتے کرتے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ صفت تقوی کی پیدا کرتے ہیں پہلے صحیح راستے کی پابندی ہوگی صحیح راستے کی پابندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص صفت پیدا کر دیتے ہیں وہ تقوا اور ڈر کی کیفیت اندر پیدا کر دیتے ہیں پھر پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے چلتا ہے صحابہ کو کیا ملا تھا کیا تقوی ملا تھا کیا ملا تھا تقوا اندر کا تر وہ آدمی کو احتیاط سے چلاتا ہے ڈراتا رہتا ہے کہ دیکھو کبھی نافادہ نہیں ہو جائے کسی کا حق پامال نہ ہو جائے ہاں یہ بدلدین زادم خدا واتا ہوں تقوا ہوں کہ جو اپنے تکلق سے اپنی محنت سے صحیح راستے پر چلیں گے اللہ ان کو صحیح راستے کی رہبری بھی کرے گا اور اپنا تقوا اور اپنا ڈر بھی دے گا یہ بشارتیں ہیں تو صحابہ کو جو چیز ملی تھی وہ اندر کا ملا تھا کہ اندر اللہ تک ڈر پیدا ہو گیا اب ہر بات میں احتیاط ہے ہر بات میں ڈر ڈر کر چلتے ہیں محتاط بن کر چلتے ہیں کہ کسی کا حق پامال نہ ہو جاوے کسی کو تکڑے ہو جاوے اللہ ناراض نہ ہو جاوے سنت کے خلاف نہ ہو جاوے ہر تخوا ملاک الحسنات ہاں خطیب پڑھتے ہیں خطبے میں کہ تقوا تمام بلائیوں کی جڑ ہے کہ کہ اندر اندر پیدا پیدا ہو ہو گیا گیا ڈر پھر وہ اپنے آپ کو ہر شر سے ہر بدی سے بچانے کی بچانے کی فکر میں رہے گا کہ میری کوئی بات غلط نہ ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے بات خراب نہ ہو جائے ہاں بندوں کے حقوق میں اللہ کے حقوق میں اپنی ذات کے حقوق میں اس لیے اللہ سے تقوا مانگا جاتا ہے اللہ سے تکوا مانگنا چاہیے پھر زندگی صاف ستھری ہوگی ہاں تقوا حدیثوں میں دعا میں مانگا کہ اللہ مجھے اپنا تقوا عطا فرما ہاں ایسا تقوا عطا فرما کہ جو مجھے تیری نافرمانی سے بچائے جی ہاں ایسا ڈر عطا فرما جو مجھے تیری نافرمانی سے جانے نہ دے جی ہاں ایمان کی محنت کا یہ اثر ہے ہاں،, ہاں بالکل پکی بات ہے دعویٰ نہیں کرتے لیکن بشارت کے درجے میں کہتے ہیں کہ ایمان کی محنت ہوتی رہی صحیح معنی میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی فکر نہ ہو دوسری کوئی غرض نہ ہو اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا اس کے سلے میں ہدایت بھی ملے گی یعنی چوبیس گھنٹے کی زندگی صحیح بھی ہوتی چلی جائے گی اور اندر اللہ کا ابو بکر اللہ کے بارے میں ہے کہ پوری امت میں سب سے بڑا تقوی والا ابو بکر ہے پوری امت میں ایسا متقی کوئی نہیں ہے وسیع و حلت کا کہ اللہ کے جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور بچا لیا جائے گا وہ بڑا پرہیزگار کہ وہ بڑا پرہیزگار کون ہے علماء امت تفسیر میں بھی اتفاق کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرہیزگار امت میں ابو بکر ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کا تقوی سب سے اونچا تھا خود وسلم میں اپنے فرماتے سناتے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں ہاں، اللہ کی عظمت سے دبنے والا ہوں اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں ان لاکشا کو متقا کو تو ایک صفت ملتی ہے میرے دوستو دین پر صحیح معنی میں یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے سے کہ اندر کا تقوی ملے گا ہر بات میں انصاف بھی کرے گا احسان بھی کرے گا اپنے طاقت کے مطابق اپنے آپ کو صحیح چلائے گا بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق آخرت کی تیاری یہ سب چیزوں کا سامان اس میں ہے ہاں ایک ہی صفت خدا ایک اللہ دین اللہ کہ یہ وہ قسم ہے صحابہ کی کہ ان کو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا تو صحابہ کو جو نعمت ملی تھی وہ تقوی کی نعمت ملی تھی خدا اللہ اللہ کلو بحم کہ وہ قسم ہے صحابہ کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کے درجے خاص کر لیا کہ ان کے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر دیا ہاں یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ہے کیا کرنے کی ہے اللہ ہمیں اپنا تقوی تھا فرما اپنا ڈر عطا فرما ہاں کہ وہ ڈر ہمیں اللہ کے پاس لے جائے گا دنیا سے کسی چیز سے ڈرتا ہے آدمی تو دور ہو جاتا ہے شام کا ڈر دشمن کا ڈر آگ کا ڈر یہ دور کرتا ہے اللہ کا ڈر کہ اللہ کا ڈر آدمی کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے یہ خوبی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کہاں جائے گا کہ اللہ کی طرف جائے گا وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے پاس جائے گا توبہ کرنے جائے گا معافی مانگنے جائے گا عبادت کرنے جائے گا دعا مانگنے جائے گا اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی طرف چلتا ہے کسی چیز سے ڈرنے والا اسے دور رہتا ہے اپنے آپ کو دور کرتا ہے ہاں، ایمان کی محنت کی یہ تاثیر ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں اسے کیا ملے گا اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ملے گا پھر آدمی حقوق کے ادا کرنے والا احسان کرنے والا جی ہاں اشار کرنے والا اپنے اپنے تقوی کے بقدر ان کے اندر یہ صفتیں پیدا ہوگی اور یہ صفت ایسی ہے جو جو دلوں کو جوڑ لیتی ہے دلوں کو جوڑ لیتی ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ نفرتیں اٹھا لیتے ہیں اور محبتیں ڈالتے ہیں جی ہاں جیسے انصار مدینہ پہلے دشمن تھے مشہور تھے ان کی دشمنیاں تاریخ میں برسوں سے لڑ رہے تھے پورا محاذ دو قبیلوں میں قائم لڑتے رہے اب آیا دین دین آیا اور انہوں نے کو دین میں لگایا صحیح معنی میں اللہ نے ان کے حالات بدل دیے کہ ان کی دشمنیاں وہ محبتوں میں بدل گئی قلوبکم فاسبہ تم بنعمتی اخوانا کہ اللہ کا احسان سوچو اللہ نے انصار بدل سکا کہ اللہ کے احسان کو سوچو کہ تم تو دشمن تھے اور لڑتے لڑتے بگڑتے بگڑتے تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے پھر تم کو اللہ وہاں سے بچا کر کے لایا ہے فان قزا کو منا تم کو اللہ وہاں سے بچا کر کے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا اور اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی ہو گئے فاسبہ تم بے نعمت ہی نعمت کہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعمت حضور صلی اللہ کچھ نعمت کی وجہ سے تم بھائی ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داری نے ان کے اندروں نے حالات بدل دیے کہ ان کی محبت ان کی دشمنیاں محبت سے بدل گئی عیسائی سرم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو نشارہ اور انصار کہتے تھے اور بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں ہم نے دشمنیاں ڈالی ہے ان کے درمیان میں محبتیں ڈالی ہے اب قرآن پڑھو کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اصولوں کا پابند نہیں کیا عیسا علیہ السلام کا ساتھ تو دیا اصولوں کا پابند نہیں کیا اپنے آپ کو آزاد بنا دیا ومن الذين قالوا إنا نسال أخذنا ميثاقهم فنسوا حزا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداء والبغضاء کہ اپنے آپ کو وہ بھی نصرت والا کہتے تھے نبی کی نصرت لیکن نصرت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اندر دوسری گڑبڑ کر دی تو پھر کہ ان کو نصرت کا نتیجہ نہیں ملا یہ لوگ نصرت کی وجہ سے بائی ہو گئے وہ نصرت کے نام سے آپس میں دشمن ہو گئے ان کو دشمنی ملی ان کو محبت ملی کس وجہ کہ نصرت کہ انہوں نے نصرت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی چلائی کیا چلائی اپنی چلائی نصرت میں تو انصاف احسان احساس یہ چیزیں چلتی ہیں نصرت میں وہ انہوں نے اپنی اپنی چلائی اغراض پیدا کر دیے نصرت کے نام پر تو بجائے محبت کے ان میں آپس میں دشمنیاں پڑی پاگرین آبین مردا اور بغدا نے دشمنیاں ڈالی تو یہاں محبت ڈالی وہاں دشمنیاں ڈالی ہاں کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اور کوئی نہیں ہے کام اللہ بنا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بندوں کو ہاں تو پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ انسار میں محبتیں ہو گئی کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں ایک بکری کی سیری سات جگہ گھوم کر کے پھر پہلے نمبر پر آتی ہے پڑھتی ہے اس شہر میں اتنے آگے نکل گئے جی ہاں وہ محبت ہیں ایک دوسرے سے جی ہاں ٹھیک کی نعمت سے ملی کہ آپس میں پائے ہو جانا یہ دینی صفت ہے تو میرے دوستو ہمارا یہ دین جو ہے میں نے کہا نہیں یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے اس میں یقین بھی ہے اس میں خوف بھی ہے اللہ کے معاملے میں اور آپس کے معاملے میں کہ آپس کے معاملے میں انصاف بھی ہے احسان بھی ہے اشار بھی ہے یہ آپس کے معاملے ہیں بندوں کے ساتھ کہ یہ صفتیں پیدا ہو جائے گی تو پھر حق تعالی شان ہو کہ اپنا فضل فرما کر یا دلوں کو جوڑ دیں گے ان کے دل جڑ گئے ہاں ایک دوسرے کے خیرخا ہو گئے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہی دوسروں کے لیے پسند کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ کی تعلیم میں یہ مبارک اثر ہے کہ اگر یہ ان اصولوں کے ساتھ ہوئی تو پھر انسانوں میں فرشتوں والی صفتیں پیدا ہوگی کون سی صفتیں فرشتوں والی فرشتوں میں صفت ہے اعتاد کی اعتاد کی صفت ہے فرشتوں میں وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے کرتے ہی نہیں لا یسول اللہ معمرہم و یفعلون ما یمرون یہ صفت فرشتوں کی کیا ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانی بالکل نہیں کرتے اور جو حکم ملا ہے اسی کو کرتے یہ فرشتہ فرشتوں کی صفت ہے اور شیطان کی صفت اس کے الٹی یہ شیطان کہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرنا تابے جاری نہیں کرنا ابا وسطک پر وکانہ میرا کافی شیطان کی صفت ہے کہ شیطان کو حکم دیا کہ شیطان کرو کہ نہیں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا یہ کہا اللہ کے سامنے آپ قرآن شریف پڑھو اتنی قوت سے انکار کیا ہے جو عربی سمجھتے ہیں ہاں کہ مجھ مجھ سے سے یہ کام نہیں ہو سکتا جی ہاں جسے کوئی نافرمان بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ جی ہاں تو یہ نہ فرمانے کی اعلیٰ صفت ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے مردود ہو اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں کہ وہ ہر کام میں اللہ کے ساتھ تو جب دین آئے گا میرے دوستوں تو جتنی صفتیں شیطانی ہیں وہ انسانوں میں سے نکل جائے گی انقیاد تابے داری آداب کے ساتھ عمل کرنا آداب کے ساتھ اطاعت کرنا ہاں نری اطاعت تو ہر قانون میں ہوتی ہے یہاں اطاعت محبت کے ساتھ اطاعت آداب کے ساتھ یہ تین میں اطاعت محبت کے ساتھ اور اطاعت ادب کے ساتھ یہ تین میں ہے کیسی اطاعت محبت والی اطاعت بھی کریں گے محبت سے اطاعت بھی کریں گے ادب سے ہاں۔ کیوں کہ حکم کی عظمت ہے اللہ کی عظمت ہے رسول کی عظمت ہے یہ صفت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے کچھ فرما رہے تھے اتنے میں ابن مسعود مسجد کے دروازے سے اندر آئے داخل ہوئے جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے حضور کی بات سنی سو بیٹھ جائیے تو وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے آگے قدم نہیں بڑھا دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہ تو آنے جانے کی جگہ ہوتی ہے لیکن حکم ملا کہ ایجلیسو بیٹھ جائیے تو وہیں بیٹھ گئے آگے نہیں بڑھے کیوں کہ حکم آیا حکم کا ادب ہے حکم پر عمل بھی ہے حکم کا ادب بھی ہے اور محبت بھی ہے جی ہاں یہ مثال ہوئی تو وہیں بیٹھ گئے حضور نے آپ نے دیکھا کہ ابن مشہور دروازے پر بیٹھ گیا اور کیوں وہ بات پہنچی اجلے سے وہ بیٹھ جائیے تو آپ نے بلایا عبداللہ آگیا جاؤ تو آ گیا ہے عمل ادب کے ساتھ عمل محبت کے ساتھ جی ہاں اس کو تین کہتے ہیں کہ ہمارے دن میں آداب بھی ہے ہمارے دن میں طریقے بھی ہے ہمارے دن میں محبت بھی ہے ہاں بوجھ نہیں جی بوجھ جیسے دنیا کے قانون کے بوجھ ہوتے ہیں بھائی کیا کرو قانون ہے بوجھ کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ فرشتوں کی طرح سے کہ کوئی بوجھ نہیں اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اسی کو کریں گے اس لیے اطاعت کرنے میں عمل بھی ہے محبت بھی ہے تو دروازے پہ بیٹھ گئے اس سے آگے اس سے آگے کہ ایک صحابی اپنے قریب کے محلے میں تھے میں اس کا نام بول رہا ہوں تیسرا ممبر پر حضور نے فرمایا انہوں نے قریب کا محلہ تھا بنو غنم کا محلہ ہے وہ قریب کا محلہ مدینہ میں تھا وہ مدینہ کی مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی آواز باہر جاتی تھی پرانی جو مدینہ منورہ کا نقشہ ہے تاکہ مسجد کا اس کے نشانات ابھی بھی ہیں کہ حضور زمانے کی دیواریں یہاں تک تھی جی، اتنی اونچی تھی جی ہاں وہ ہم جب جاتے تھے تو وہ جو حضرات وہاں ہوتے تھے مولانا شہید صاحب کے ساتھ پرانے پرانے ہجرت کر کے وہاں عبادت کے کامے پر ہوتے تو وہ ہم لوگوں کی چالیس سال پہلے کی بات ہے چالیس پینتالیس سال پہلے تو ہم کو مسجد نبی کی زیارت کرواتے تھے کہ دیکھو حضور کے زمانہ میں یہ تھا اس کی حدیث پڑھتے تھے حضور کے زمانہ میں یہ تھا یہ حدیث تو انہوں نے پتا کہ دیوانوں کی یہ دیوانوں کی اتنی اونچائی ہے یا فلاں جگہ تو دیوانیں حضور کے زمانے میں زیادہ اونچی مسجد کی نہیں تھی اس لیے آواز باہر جاتی تھی تو وہ صحابی اپنے محلے میں تھے اور حضور نے ممبر سے فرمایا بیٹھ جائیے تو وہ وہیں بیٹھ گئے کیوں حکم آیا حکم آیا لوگوں نے کہا ان کا نام لے کر کے کہ وہ صاحب انہوں نے وہاں آپ کا سنا بیٹھ جانے کا حکم تو وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں محلے میں بنو گنم کا محلہ کہلاتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے ان کو دعا دی کیا دی جی؟ نبی کے ہاں بڑی چیز ہوتی ہے کسی کو دعا دے دی کیا دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اطاعت کا جذبہ اور زیادہ کرے یہ دعا ملی نبیوں کے پاس سے دعائیں ملتی ہیں کسی بات پر خوش ہو کر دعا دے دی کہ اللہ تم کو یہ کر ہاں۔ تو دعا کے منتظر رہتے تھے اور دعا سے بڑی تسلی ہوتی تھی ان صلاح کا سکن اللہ کہ آپ کی دعائیں ان کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے تو دعا مل گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت میں اور ترقی دے تو مل گئی یہ مثال تھی کہ اطاعت بھی ہے اور محبت بھی ہے آداب بھی ہے اس طرح زندگی کے صاف ستھری ہو گئی کیسی ہو گئی صاف ستھری ایمان والی امال والی آداب والی اخلاق والی اخلاص والی ستھری زندگی حدیثوں میں ہے اللہ ہم اصل و کا عیشت نقیہ اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں یہ دعا سکھائی ہے عیشت نقیہ اے اللہ صاف ستھری زندگی دے کسی کا حق میں گرفتار نہیں اللہ کے حق میں گرفتار نہیں صاف ستھری زندگی جی ہاں گناہوں میں ملوث نہیں جی ہاں دوسری دوسری غلط صفتوں میں مبتلا نہیں اللہ ہم اصل و کا شتن اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں یہ سکھایا ہے ہم کو کہ ہم اللہ سے مانگیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہے ہی صاف ستھری وہ تو سارے عالم کے لیے نمونہ ہے جی ہاں مگر ہم کو یہ باتیں جو بتائی ہے وہ اس لیے کہ ہماری زندگیاں صاف ستھری کہ اللہ کا حق کہ وہ بھی اپنی کوشش کے مطابق ادا کیا بندوں کا حق کہ وہ بھی ادا کیا لوگوں کے ساتھ احسان بھی کیا لوگوں کے ساتھ اشار بھی کیا اپنی طاقت کے مطابق اور اب آگے کہ آگے اس صاف زندگی کا کیا بدلہ بدلہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے ہاں۔ اس لیے میرے دوستوں یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور دنیا کے انسانوں کی زندگیاں بنائیں گے گزرتی تو ہے زندگی سب کی گزرنا مقصود نہیں ہے وہ تو گزرے گی سورج نکلے گا ڈوبے گا سورج نکلے گا ڈوبے گا دو ہزار ہو گئے دو ہزار بیس ہو گئے دو ہزار اکیس ہو گئے تو جائے وہ نہیں ہے وہ گزارا نہیں کہ نئی زندگیاں بن جائیں ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور آخرت بناتے ہوئے زندگی گزارے بڑی بات بڑی بات یہ زندگی کیسے گزاریں گے یہ آخرت بنانی ہے اور کوئی غرض نہیں ہے کوئی کسی سے کوئی غرض نہیں خوشی نہ لینا نہ دینا نہ اپنی بڑائی نہ اپنی تعریف کچھ نہیں آخرت بنانی ہے صحابہ یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا مونا کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں بس کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین دیا ہے اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بن جائے بس انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا سب ہمارے عزائم ارادے اپنی دنیا بنانے کے نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقدر کی مل جائے گی زندگی مقدر کی مل جائے گی روزی مقدر کی مل جائے گی ہاں جو لکھا ہے وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا وہی ملے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہاں اس لیے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کے دنیا میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہاں ذمہ داری آئے گی وہی بندہ اچھا لگے گا جو ذمہ داری پوری کرے جی ہاں اور مدد اتنی ہی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی جی ہاں جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی المعون تو اللہ قدر المعون حدیث باغ میں ہے کہ اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی دعاؤں میں بھی اتنی قبولیت آ جائے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جاتی ہے کہ دعا عمل کا سمرہ ہے آدمی عمل کرتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے جیسے روزے روزے دار کی دعا افطار کے بعد قبول ہوتی ہے حج حج میں حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو آماز جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیتوں کا ذریعہ ہے اور دعا سے کہ دعا سے اللہ کی مدد لینی ہے دعا سے کیا لینی ہے کہ دعا سے اللہ کی مدد لینی ہے تاکہ اللہ کے دین پر قائم بھی ہو جائیں اور دین بھی روئے زمین پر دین بھی قائم ہو جائے کہ دین کے بارے میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اس سے ہم نکل جائیں خروج بھی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلنا یعنی اپنی کمی کوتاہیوں میں سے نکلنا اپنی خواہشوں میں سے نکلنا حیات صاحب نے ایسا ہے کہ نکلنا کس میں سے گھروں سے کہ گھروں سے نکلنا تو بہت آسان ہے فضا بنتی ہے تو گھروں سے نکل جاتے لوگ مالی حالت اچھے ہوتے ہیں تو گھروں سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں وہ, وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اصل کہ اپنی خواہش کے مقابلے میں حکموں پر اپنے آپ کو ڈالنا خواہشوں میں سے نکلنا مختلف خواہشیں ہوتی ہیں بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے اور مختلف خواہشیں ہوتی ہے سمندر ہے اندر خواہشوں کا جی ہاں کہ خواہشوں میں سے نکل کر حکموں پر آنا ہاں کیا اب حکم والے بن گئے خواہشوں والے خواہش کی جگہ جنت ہے خواہش کہاں پوری ہوگی کہ خواہش جنت میں ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی اور کوئی کوئی امید جہنم میں پوری نہیں ہوگی کوئی امید جہنم میں پوری نہیں ہوگی مایوس رہیں گے اور جنت میں کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی ما یشا نفیہ کہ اس میں وہ ملے گی جو یہ چاہیں گے ان کی خواہش ہوگی وہ دی جائے بلکہ اسے مزید دی جائے گی یہ وعدے کیے گئے ہیں تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ آخرت والے ہوتے ہیں ایمان باللہ بلّہ الاخر یہ اصل ہے کہ اللہ اور آخرت سامنے رکھ کر زندگی گزرے ہاں یہ مقصود ہے اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی گی بندوں کے حقوق کی ادائیگی گی اپنے حقوق کی ادائیگی گی اور پھر اس کو احسان اور اخلاص کے ساتھ ہاں جی، اس سے پھر حق تعالیٰ شان لوگ یہاں سے قبولیت ملتی ہے اس کے درجات دیے جاتے ہیں بولے کل درجات میں معامل ہوں ہر ایک کو اپنے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ درجات دیں گے جس طرح ثواب دیتے ہیں درجات بھی دیتے ہیں ہاں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا حصہ ثواب بھی ملے درجات بھی ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ملے اسی کو سامنے رکھ کر کام کرنا کہ یہ یہ مخلصین کا شیوا ہے یہ مخلصین کا طریقہ ہے اور اس کی وجہ سے ان کے اخلاص کی برکت کی وجہ سے صحیح راستے کی ہدایت اور رہبری دنیا کے انسانوں کو ہوگی المخلصون ہم مسابی الدا کہ جو اخلاص والے ہیں وہی ہدایت کے سراغ ہیں انہی سے لوگوں کو صحیح رہبری اور روشنی ملے گی کہ وہ باطل سے حق پر آ جائیں گے اور غلط سے صحیح پر آ جائیں گے روشنی ملے گی روشنی میں آدمی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے ایسے ہی صحیح راستے کی پیر صحیح راستے کی رہبری ہو جاتی ہے مخلصین کی وجہ سے اس لیے میں کرام نے اس کی دعوت دی ہے اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص بھی پیدا کرنا ہے استقامت بھی پیدا کرنی ہے اور احسان اور اور انصاف کہ یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں یہ نیت کر کے اپنے آپ کو اس میں چلانا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے کیونکہ اللہ دیں گے تو ملے گا اللہ دیں گے تو ملے گا اللہ کے دین اصل ہے محنت تو اس کا ذریعہ ہے محنت اس کا ذریعہ ہے اصل تو اللہ اللہ دے گا اس لیے کہتے ہیں دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے ہاں یہ ساری حالات اللہ ہماری ٹھیک کر دے اللہ شاننا کہ اللہ ہماری ساری حالتیں ٹھیک کر دے یہ دعا سے کہیے ساری حالتیں ٹھیک کر دے شخصی بھی اجتماعی بھی ہاں۔ تو کام بھی ہوگا اور کام کے ساتھ دعا بھی ہوگی تو پھر حق تعالیٰ شاہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی نصرتیں آئے گی ہاں نصرت آتی ہے تو حق جو ہے ترقی کرتا ہے نصرت کا یہ اثر ہے کہ حق ترقی کرتا ہے کہ نصرت کی مثال بارش کی ہے زمین پر بارش برسی تو زمین کی اگنے والی چیزیں اگ کر کے اوپر آ جاتی ہے وہ اپنا نتیجہ دکھاتی ہے نصرت کہ نصرت یہ پانی کی طرح سے ہے نصرت کا ترجمہ عربی میں پانی دینے کے ہیں عام طور پر لوگ نصرت کا ترجمہ مدد سے کرتے ہیں کہ نصرت میں مدد وہ ٹھیک ہے متبادر معنی ہے وہ لیکن اس کا اصلی معنی کہ پانی دینا اس لیے دین کی نصرت کرنے کا معنی یہ ہوا کہ دین کو پانی دو جس طرح زمیندار زمین کو پانی دیتا ہے موقع پر تو پھر اس کی پیداوار اوپر آتی ہے ہاں پیداوار اوپر آتی ہے اور اس کا نفع اس کو حاصل ہو جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے اللہ تعالی کہ وہ اپنے دین کے مددگار رہیں اپنے دین کو پانی پہنچائیں اپنی محنتوں سے اپنی دعاؤں سے ہاں اپنی قربانیوں سے ان کو پانی پہنچائے تو پھر حق تعالیٰ چالو لوگوں کے دلوں میں کہ لوگوں کے دلوں میں دین کو ایسا اگائیں گے جب زمین پر سبزہ اگتا ہے کہ دشمن دوش ہو جائے گا دشمن دوش ہو جائے گا منافق مخلص ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ سے منافق مخلص ہو گئے اور وہ انہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی اور جو معاند تھے مخالف تھے وہ موافق ہو گئے ہاں یہ پانی پہنچا ہاں دین کا کیونکہ آپ نے دین کو اس طریقے سے پیش کیا اور پھر وہ دین کے مددگار ہو گئے کہ ہمیں اس دین کی مدد کرنی ہے یہی ہمارا طریقہ ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اس کے لیے اپنی طاقت کے مطابق ہاں درمیانی چال چلتے ہوئے آخر تک چلتے رہنا ہے کب تک آخر تک کہ جب تک اللہ زندگی دے جب تک اللہ طاقت دے کہ چلتے ہی رہنا ہے بلا تم تن اللہ تم مسلمون کہ خبردار خبردار تمہاری بہت میں ہے کہ تم مانتے مانتے مر جاؤ کہ ماننے ہے ماننے یہاں تک کہ مر گئے تو ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو اس کے لیے تیار ہیں سب ہاں اپنے آپ کو تیار کریں جو تقاضے پیش کیے جائیں وہ تقاضے اپنے ذمے اوڑھتے ہیں ہاں کہ تقاضوں کے اوڑھنے سے دین کو مدد ملتی ہے اور راستے کھلتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے اور جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کی ربتیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے ہاں ان کو اپنی زندگیوں پر ندامتیں ہوگی جو دوسرے راستے پر ہیں وہ ندامت سے بھی حق راستے پر آتے ہیں ندامت بھی اللہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوگا صحیح محنت کے نتیجے میں تو اب اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں اب جو جو تقاضے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ آپ اس کو پورا کریں گے جی فرمائیے آپ اس کے لیے کون کون تیار ہے نام لکھا جی اپنے ہو اپنی جی۔, ہاں جی جی نام فاروق صاحب کیا ہیں چھتیس منٹ ہاں؟ اور ان کا